فاتر شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تعریف اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا جن کے پر ہیں دو دو اور تین تین اور چار چار وہ پیدائش میں جو چاہے زیادہ کر دیتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھولے تو کوئی اس کا روکنے والا نہیں اور جس کو وہ روک لے تو کوئی اس کو کھولنے والا نہیں اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے اے لوگوں اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم کہاں سے دھوکا کھا رہے ہو اور اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر جھٹلائے جا چکے ہیں اور سارے امور اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تم کو اللہ کے باب میں دھوکہ دینے پائے بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اس کو دشمن ہی سمجھو وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے کہ وہ دو والوں میں سے ہو جائیں جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا ان کے لیے معافی ہے اور بڑا اجر ہے کیا ایسا شخص جس کو اس کا برا عمل اچھا کر کے دکھایا گیا پھر وہ اس کو اچھا سمجھنے لگا بس اللہ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے بس ان پر افسوس کر کے تم اپنے آپ کو ہلکان نہ کرو اللہ کو معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں اور اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے پھر وہ بادل کو اٹھاتی ہیں پھر ہم اس کو ایک مردہ دیس کی طرف لے جاتے ہیں بس ہم نے اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد پھر زندہ کر دیا اسی طرح ہوگا دوبارہ جی اٹھنا جو شخص عزت چاہتا ہو تو عزت تمام تر اللہ کے لیے ہے اسی کی طرف پاکیزہ کلام چڑھتا ہے اور عمل سالے اس کو اوپر اٹھاتا ہے اور جو لوگ بری تدبیریں کر رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کی تدبیریں نابود ہو کر رہیں گی اور اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر پانی کی بوند سے پھر تم کو جوڑے جوڑے بنایا اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ چنتی ہے مگر اس کے علم سے اور نہ کوئی عمر والا بڑی عمر پاتا ہے اور نہ کسی کی عمر گھٹتی ہے مگر وہ ایک کتاب میں درج ہے بے شک یہ اللہ پر آسان ہے اور دونوں دریا یکساں نہیں یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا پینے کے لیے خوشگوار اور یہ کھاری کڑوا ہے اور تم دونوں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور زینت کی چیزیں نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو اور تم دیکھتے ہو جہازوں کو کہ وہ اس میں پھاڑتے ہوئے چلتے ہیں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے ہر ایک چلتا ہے ایک مقرر وقت کے لیے یہ اللہ ہی تمہارا رب ہے اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اس کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو وہ کھجور کی گھٹلی کے ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے اور اگر وہ سنیں تو وہ تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتے اور وہ قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے اور ایک باخبر کی طرح کوئی تم کو نہیں بتا سکتا اے لوگوں تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو بے نیاز ہے تعریف والا ہے اگر وہ چاہے تو تم کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے اور یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور اگر کوئی بھاری بوجھ والا اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے تو اس میں سے ذرا بھی نہ اٹھایا جائے گا اگرچہ وہ قرابت والا کیوں نہ ہو تم تو صرف انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو شخص پاک ہوتا ہے وہ اپنے لیے پاک ہوتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں اور نہ اندھیرا اور نہ اجالا اور نہ سایہ اور نہ دھوپ اور زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے بے شک اللہ سناتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور تم ان کو سنانے والے نہیں بن سکتے جو قبروں میں ہیں تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو اور اگر یہ لوگ تم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے جو لوگ ہوئے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلے ہوئے دلائل اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا تو دیکھو کہ کیسا ہوا ان کے اوپر میرا عذاب کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس سے مختلف رنگوں کے پھل پیدا کر دیے اور پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ مختلف رنگوں کے ٹکڑے ہیں اور گہرے سیاہ بھی اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی مختلف رنگ کے ہیں اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں بے شک اللہ زبردست ہے بخشنے والا ہے جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی ماند نہ ہوگی تاکہ اللہ ان کو ان کا پورا اجر دے اور ان کے لیے اپنے فضل سے اور زیادہ کر دے بے شک وہ بخشنے والا ہے قدرداں ہے اور ہم نے تمہاری طرف جو کتاب وہی کی ہے وہ حق ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس کے پہلے سے موجود ہے بے شک اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے دیکھنے والا ہے پھر ہم نے کتاب کا فارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا بس ان میں سے کچھ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور ان میں سے کچھ بیچ کی چال پر ہیں اور ان میں سے کچھ اللہ کی توفیق سے بھلائیوں میں سبقت کرنے والے ہیں یہی سب سے بڑا فضل ہے ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اللہ کا جس نے ہم سے غم کو دور کیا بے شک ہمارا رب معاف کرنے والا قدر کرنے والا ہے جس نے ہم کو اپنے فضل سے آباد رہنے کے گھر میں اتارا اس میں ہم کو نہ کوئی مشقت پہنچے گی اور نہ کبھی تکان لاحق ہوگی اور جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے نہ ان کی قضا آئے گی کہ وہ مر جائیں اور نہ دوزق کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا ہم ہر منکر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں اور وہ لوگ اس میں چلائیں گے اے ہمارے رب ہم کو نکال لے ہم نیک عمل کریں گے اس سے مختلف جو ہم کیا کرتے تھے کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا اب چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہے بے شک وہ دل کی باتوں سے بھی باخبر ہے وہی ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا تو جو شخص انکار کرے گا اس کا انکار اسی پر پڑے گا اور منکروں کے لیے ان کا انکار ان کے رب کے نزدیک ناراضی ہی کے بڑھنے کا باعث ہوتا ہے اور منکروں کے لیے ان کا انکار ان کے خسارے ہی میں اضافہ کرے گا کہو ذرا تم دیکھو اپنے ان شریکوں کو جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو مجھ کو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کیا بنایا ہے یا ان کی آسمانوں میں کوئی حصہ داری ہے یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے تو وہ اس کی کسی دلیل پر ہیں بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے صرف دھوکے کی باتوں کا وعدہ کر رہے ہیں بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں اور اگر وہ ٹل جائیں تو اس کے سوا کوئی اور ان کو تھام نہیں سکتا بے شک وہ تحمل والا ہے بخشنے والا ہے اور انہوں نے اللہ کی تاکیدی قسمیں کھائی تھیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے پھر جب ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا تو صرف ان کی بیزاری ہی کو ترقی ہوئی زمین میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور بری تدبیریں کرنا اور بری تدبیروں کا وبال تو بری تدبیر کرنے والوں ہی پر پڑتا ہے تو کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہیں جو اگلے لوگوں کے باپ میں ظاہر ہوا بس تم خدا کے دستور میں نہ کوئی تبدیلی پاؤ گے اور نہ خدا کے دستور کو ٹلتا ہوا پاؤ گے کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں اور وہ قوت میں ان سے بڑے ہوئے تھے اور خدا ایسا نہیں کہ کوئی چیز اس کو آجز کر دے نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں بے شک وہ علم والا ہے قدرت والا ہے اور اگر لوگوں کے اعمال پر اللہ ان کو پکڑتا تو زمین پر وہ ایک جاندار کو بھی نہ چھوڑتا لیکن وہ ان کو ایک مقرر مدت تک مہلت دیتا ہے پھر جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی تو اللہ اپنے بندوں کو خود دیکھنے والا ہے